اچھا دوسرا اعتراض بریلوی جماعت کے بعد حضرات کا حضرت عنوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض ہے یہ اعتراض بھی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی معاذ اللہ تعالی تقویر بھی کی گئی ہے کہ ان کے ایک مرید نے خواب میں خواب میں یوں کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور پھر اس نے بیداری کی حالت میں شریف اس طرح پڑھا اللہ و و مولانا اشرف علی اور خواب کی تعبیر بھی انہوں نے یہ بتائی کہ اس واقعہ میں اس بات کی تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیاون ہی تعلیمی سنت ہے اس پر اعتراض کا تجزیہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ تعالی مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور صاحب واقعہ کو سرزنش اور تنبی نہیں کی حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا اور اس کو توبہ استغفار اور تجدید ایمان و نکاح کی تلقین بھی نہ کی جبکہ قائد کافر تھا اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کے کفر پر خوش اور راضی رہے اور انکار نہ کیا لہٰذا وہ بھی کافر ہو گئے معاذ اللہ تعالی کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے ایسے شیطانی وسوسہ کو حالت محمودہ پر کیوں حمل کیا اور اس کی تعبیر کیوں دی گئی مد عمر صاحب اس واقعہ پر مد عمر صاحب نے اس واقعہ پر یہ سرخی قائم کی ہے دیوبندیوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے علیحدہ ہے مقیاس سے حنفیت صفحہ ایک سو چھیانوے الجواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس واقعہ کو خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس ارادت من کے الفاظ میں بقدری ضرورت نقل کر دیں اس کے بعد پھر جو کچھ عارض کریں اس کے بعد پھر کچھ عارض کریں وہ صاحب دیکھتے ہیں یعنی خواب دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور سو کے یا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ قدم شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہو گئی قدم شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر یہ ہے کہ دل میں یہ ہے دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف عادی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت تاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیے جائے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ بیٹھ کر قدمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ مسلم علیہ سے و نبینا و مولانا اشرف علی حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور نظر طانوی رحم اللہ کے ساتھ باعث محبت ہیں میں کہاں تک عرض کروں انتہا از امداد صفحہ نمبر پینتیس ماہ سفر سن تیرہ سو چھبیس چھبیسری اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ کلمہ طیبہ میں غلطی خواب میں ہوئی اور صاحب خواب اس پر خاصہ پریشان ہوا اور خواب میں بھی اپنی غلطی کا احساس کرتا رہا لیکن بے ساختہ زبان سے غلط کلمہ نکلتا رہا اور جب بیداری میں درو شریف غلط پڑتا ہے تو اس پر بھی سراہر سے وہ کہتا ہے بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان قابو میں نہیں اور پھر اس پر بھی وہ خوب رویا ہے اس مقام پر چند باتیں قابل غور ہیں جن کو ٹھنڈے دل سے ملاحظہ کرنا چاہیے پہلی بات خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس میں پنہا ایک حقیقت ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے <clears throat> کہ بظاہر خواب بڑا خوشنما اور مجدہ افزا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادی النظر میں خواب نہایت تاریخ اندوہناک اور وحشت انگیز دکھائی دیتا ہے مگر اس کا باطنی پہلو اور تعبیر بہت ہی خوش کن اور خوشائن ہوتی ہے اور تعبیر سامنے آ جانے کے بعد خواب دیکھنے والے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اس دوسری مت کے خواب کے باروں میں اختصاراً چند حوالے ملاحظہ فرمائے نمبر ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت تخارش رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عارض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے یعنی ایک برا خواب دیکھا ہے خود من من کرن آپ نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی سخت چیز ہے آپ نے فرمایا کہ بتائیں تو صحیح تو وہ کیا ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے کیا کاٹ کر ایک ٹکڑا اب بازار کیسا خواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری دخت جگر بیٹی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور میری گود میں کھیلے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مشکار شریف جن نمبر دو صفحہ پانچ سو بہتر ملاحظہ کیجیے کہ بظاہر کس قدر برا خواب تھا کہ خود حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ اس سے گھبرا رہی تھی اور بتلانے پر بھی آمادہ نہ تھی مگر آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر استفسار پر انہوں نے آخر بیان ہی کر دیا اور پھر جب آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی تو وہ کس قدر خوشکن اور خالص خوشخبری تھی نمبر دو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں بیڑیاں زنجیر ہیں تو وہ یقیناً اسے گھبرائے گا اور ضرور پریشان ہوگا لیکن سیدنا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ احب القید و اکرہ الغل والقید ثبات فی الدین صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ ایک ہزار انتالیس اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ چار سو اکتالیس و لفظ لہو اور مصدر کے حاکم جن نمبر چار صفحہ تین سو نوے کہتے ہیں کہ میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں اور گردن کے توقع مکرو سمجھتا ہوں بیڑیاں دین کے معاملے میں ثابت قدمی کی دلیل ہے اس میں بھی خواب کی صورت اور ظاہری پہلو دیکھیے کیا ہے اور اس کے اندر جو حقیقت اور اس کی تعبیر ہے وہ کیا ہے نمبر تین حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر مرقد مبارک کو اکھاڑا باللہ بس اس پریشان کن اور وحشت انگیز خواب کی اطلاع انہوں نے اپنے استاد کو دی اور اس زمانے میں حضرت امام صاحب علیہ رحمہ مکتب مطلب میں تعلیم پاتے تھے ان کے استاد نے فرمایا اگر واقعی یہ خواب تم نہارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کرو گے اور شریعت محمدیہ صاحب ہے الف الف تحیہ کی پوری کھوت کو ریت کرو گے بس جس طرح ان کے استاد نے بیان کیا تھا یہ تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی تعبیر الرؤیہ صفحہ سینتیس اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ تاریخ بغداد الخطیب جن نمبر تیرہ صفح تین سو پینتیس مطبوع مصر اور الخیرات الحسان صفحہ نمبر چونسٹھ مطبوع مصر کتاب الانصاب جسمعانی صفحہ نمبر ایک سو چھیانوے طبع مصر اور مناقب کردری جن نمبر ایک صفحہ تینتیس طبعی المعارف حیدرآباد دکن اور مفتاح السعادہ جن نمبر دو صفحہ بیاسی طبع حیدرآباد دکن میں بھی موجود ہے غور فرمائیں کہ اس خواب کی صورت کیا ہے اور اس کی تہم عضر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی اور فقہی ہی رنگ میں علم دین کی خدمت جو ضروری خدمت کی خوشخبری اور بشارت موجود ہے وہ کیا ہے نمبر چار تاریخ کی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمٰ کی بیوی زبیدہ علیہ علیہ الرحمٰن نے خواب میں دیکھا کہ کثیر و تعداد بخلوق جمع ہو کر سب باری باری اس سے مجامعات کرتی ہے یہ تو انتہائی جب آنکھ کھلی تو بے حد پریشان ہوئی گھبراہٹ کی کوئی انتہا نہ تھی آخر کا جب اس خواب کی تعبیر بتلائی گئی تو معلوم ہوا کہ ان سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے بے شمار مخلوق فیضیاب ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نہری زبیرہ کھدوائی جو عراق عرب کے ایک بہت بڑے حصے کو سیراب کرتی ہے اور ایام حج میں مشرق و مغرب کے مسلمان اس سے فیضیاب ہوتے ہیں جو اس خواب کی تعبیر ہے رشاد الاخیار صفحہ نمبر اکاون تبا جید برقی پریس دہلی نمبر پانچ امام الحسین ابن بوجر البادری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں شہر الخان میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسا امام فوت ہوگا کہ اس کے زمانے میں اس کی نظیر نہ ہوگی <clears throat> اور ایسے ہی خواب حضرت امام شافعی امام سفیان سوری امام احمد بن رقم رحمہ اللہ کی وفات کے وقت دیکھے گئے تھے چنانچہ شام سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ شیخ الاسلام الحافظ ابو موسا المدینی رقم اللہ متوفہ سن پانچ سو اکاسی ہجری وہ وفات پا چکے ہیں یعنی یہ خواب کی تعبیر تھی الحفاظ جن نمبر چار صفحہ ایک سو پچیس اور صفحہ صفحہ ایک سو چھبیس یہ چند خواب ہم نے بحوالہ اس لیے نقل کیے ہیں تاکہ یہ بات بالکل اشکار ہو جائے کہ بسا اوقات خواب کا کچھ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے اس کو وہی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و بصیرت کے ساتھ ساتھ فنی تعبیر کی باریکیوں اور مذمت نکات حل کرنے کی توفیق سے نوازا ہوتا ہے ہر کو مہ کی یہ یہاں یہ بات نہیں چلتی نہ ہر کی سر بتراشت قدم گری دانت کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہو جائے